انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو میں پہلا وہ شخص ہوں گا جس سے زمین شک ہوگی اور جب وہ دربار الہی میں آئیں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا اور جب وہ مایوس اور نا امید ہو جائیں گے تو میں انہیں خوشخبری سنانے والا ہوں گا حمد کا پرچم اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں اپنے رب کے نزدیک اولاد آدم میں سب سے بہتر ہوں اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چھ سو دس یہ حدیث ضعیف ہے